معتمر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت رکھ او کما قال صحیح بخاری حدیثر تین ہزار